اے رب ہمارے بے شک تو سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن کے لیے جس میں کوئی شبہ ناؤ بے شک اللہ کا ودا ناؤ بدلتا